وَطَفِقَا يَغْسِفَانَ عَلَيْهِ على النبي يا يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مت مشورہ

مولا ہار ہوں گا ڈیزا وغیرہ نا گانوی ہر یہ سدا کتنے واسطے نہیں آیا میں

اپنی شرچا چرچا رستے اللہ تعالیٰ تک پندرہ سال نہ میں پر ہڑتال توڑ سمبیا گل کر

ہاں، جنا کچھ نہ کے گھبرا کے ہائے یہ آیا دکانداری وہ شاید کا نام دیتے سارے نام نیتے

اس وقت بہت بہت بہت اور انلیس کس دن آدم اور سوال قرآن مجید دیا اللہ تعالی نصیحت آموز اللہ سبحانہ قرآن مجید دیا اللہ تعالی نصیحت آموز اللہ سبحانہ گلام ہے مثال انتہائی دلی کے رکھ جنہ کے بغیر مسلمان کا گزارا نہ دنیا چھ جا علیہ السلام بندوں شریق واقعہ تاریخ کی اندر پیش واپا وہ واقعہ مہاجی سے کسی کا نہیں اللہ تبارک تعلق کا سالہ سلام اولاد واسطے اللہ تعالی کی حکمت تحت ضروری ہدایات اور سبق آموز روز گلا اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن میں مختلف مخ گلطا بیان

اس واقعے کا کچھ حصہ جہاں انہوں گلوں کے مناسبت وہ تھوڑا جا گرا پھر کسی جا کے اور ہدایات جا کے واقعے واقعے اس اندر چند گلا پھر لے کے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس اس اس واقعے کو کو کو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا ہے ہے کا تمام قصہ واقعہ جو سارا بیان نہیں کیا کیوں دسنا چاہتا کہ میں صرف تاری ہدایت لے لیا میرا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں رہا سورت اللہ جگ کرنا کافی کافی فصل تفصیل نے سڈے مسئلہ یہ بول رہے ہیں کہ انگلس آدم آپ کا پہلا دن گلپت انگلس آدم آپ کا پھر دشمنی کے ساتھ سب ایک بیان فرمایا اگے پھر دسیا ہے اس دشمنی کی بیماری اپنی دشمنی آدم اس اس اس کے اندر بھی بیان فرمایا ہے

میں رحمت والی شہر دور کر دیا ہر پیار کرتا ہے دوستی دوست سے بتا ہے مارش کرا بنا اپن آپ چڑھیا بریلی دو چار باقی قرآن ہوئے

رونا کہ قسم خاتری آدم سلام کی پولیس نہیں دھیان اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں لکھا پہ رہتے تھے جھلے کے روز بات کرنی فرمائی ہے کبھی شمانند اس سے

کوشش کرتے ہو کہ اس کا پتا نہ کوشش کرتے ہو

وہ بالک دلاوے گا نہیں داگے اچھا دوبارہ دشمن ہاں جی، ہوتا ہے دنیا کا دشمن ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے دنیا کا دشمن دشمن اسے پران شخصیت آ گیا کہ دشمن جیڑی جیڑی شہ شہ پسند کرے سمجھا شادی کمائی دل من من گیا گیا گل بولو اسلام بھی اصول ہیں انہوں نے فطرت تسلیم تسلیم وہ دل لیکن گل یاد رکھے کہ میں گلا کرا گا ایک ایک ہے ہے نفس دل نفس دل نفس ہے اور دل ہوتا ہے نفس وہ خیالات کے پیچھے چل اور دل جو ہے حقیقت کے پیچھے چل میں جی گلا کروں گا تو دل والے گلا کر چیز وہ تو جا نفس ہے دل دل گلا تو ٹھیک نے پر زمانہ زمانہ آیا آئی گیقانا مومن فراغا ہاں، نقصان حقیقت کی گل میں نہیں

جس تصدیق کرے بہت بڑھ ہے معاملے

کسی طرح موقع لگے میں مڑ قدم لے جا لیکن تھان نہیں نہ نمیاں کو شیطان بھی آگیا تھا کہ تیرے بندے سے سے میرا نام نہ چلے گا نام تھان

لیکن بچے کی حیثیت اللہ کا بارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا قسم کے شیطان دشمن بان سدار یعنی م

انسان شیطان شیطان انسان تو شانسان شہر فصل شہدان ایک چھپے ہوئے دوسرے ہیں انسان کے کے شیطان اس دو روپ بن گئے ایک روپ چھپیا ایک ظاہر

وہ کیونکہ بھی ہو سکتا سوچا پیڑ بھی ہو سکتا رشتے دار ہے لیکن ہے بندہ میرے چیز ہوں میں موتی جی گل کرنا جیل جہ کی شہدان

فرشتے فرشتے فرشتے لیکن اللہ تعالی نے رسول فرشتے فرش نے جوڑے یہ سمگری دیا ہے انہوں نے

کرو سرو روک انسان اسلانا چمیا اس بندے چبل

کسی اللہ تعالی ساڈا دوست سونا اپنے دشمن اسے دیہ دوست نہ سمجھو

روٹی تھال چاہی سوڑی دور دور

سمجھ نہیں لگی تچے گا یا تیرے پہ اثر نہیں ہونا Thank you.

کے حوالے میں خدا ہوں بدل کروں

بادلان بادل میرے پھر پاسا پرتا کے دوسرے رانے جان کے القادر تیرا علم بچا گیا آپ پرماتا نے بول رہی ہے میرے رب سے فضل بچت دوست آپ ایسے رنگ روپ بٹا کے آدمی بات نہیں جیڑا شیطان چھپیا ہے وہ بھی وسوسے پاؤں خیال پاؤں خیال ہوے تیری میری تباہی کا ہوے خیر کا خیال شیطان جب پاوے گا سمجھی اس خیر کئی شرط ہلیت کتاب امام ابو نعیم محدث اس لکھا ہے شیطان ننانوے نیکیاں کرا لینا ہے ایک برائی دے پیچھے کنیا نیکیاں وہ آدھا ننانوے نیکیاں کر رہا ہے ایک برائی ایک برائی دکھا لیکن وہ تک میں تین لے جا گا اتنے ضرور چلی کیوں وہ لانتی پتا ہے کہ میری لکھان سال کی عبادت ایک دے پیچھے برباد ہو گئی کیا ننانوے نہیں برباد ہو گئی وہ تجربے کار ہے نا پرانا استاد پرانا پہلا سائنسدان انگلش ہے پتہ جی؟ پہلا سائنسدان ہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حکم پہ ہوتا ہے فرشتہ سجدہ ابلیس آخر خلق تنی من نار خلق تہو من طین ماتے اپنے سے نگاہ رکھتے مجھے پیدا کیا آگ سے اس کو مٹی اس فضیلت کا میں یا ماتے نے سمجھا توجہ فضیلت کا میں یا میں اچھا سمجھے میں اللہ سے

جی بنایا ہے کہ وہ اس کو تو فضیلت کا اس خدا تو سائنسدان بھی یہ ہوئی آخر کہ بندہ وہی افضل بہتر آلہ ہے جس کے پاس دنیا ہو سامان ہو مال ہو متا ہو جس کے پاس دنیا کا سامان نہ ہو

لا پوے زیادہ کیا مطلب رب العالمین نے فرمایا مٹی بچوں بنے بنیا چو بنے سمرالا سودیا نا تینے والا نانا فرما ہے میرا گیا کو حضرت بلال الحال آئے ابو چل جانور تو بچ رہے کیوں حضرت بلال فلال سی ابو کول مال سی بلال کول میں گول سمجھانا حضرت فاروق اعظم قول پیش کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر زبان سے حق مسطفار وہ ناطق بالحق زبان عمر ہے تم کا دو اسلام ہے غربتن غربتن لمبا ناشا کی ہے منا یار جاہریت حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام دا رستہ تندیاں تندیاں کر کے توڑ دیتا جانا ہے جب اسلام دے راہ پر پیشوا مسلمان ان دے اٹھے بنے جنہوں نے جاہریت کا پتہ نہ لگا عمر فرماتے ہیں اسلام اس نے رک جانا اسلام اس نے ٹوٹ جانا جس نے اسلام دے راہ بر قوم دے ہند ہون ملا یار پل جاہلیت جہے جاہلیت نہیں پچھان گے کنوں نہیں پچھان گے تو سا جاہلیت پچھان گے جاہلیت کا کیا مانا کر دو دوستوں ہاں؟ جیڑا سکول نہ جائے جیڑا پڑھیا لکھا نہ ہوگی وہ کیا دینا اللہ کئی ولی ایسے ہوئے جڑے پڑھ لکھ نہیں سن سکتے پڑھتے لکھتے نہیں سن پڑھ لکھن لکھن سن لیکن اللہ تعالی دے کامل ولی ہو گزرے نے اور شریعت رسول نے وہ فریق تو فریق نکتے جانے والے موٹی مثال سر نظامی سر نظامی ترتیب دین والے مولانا نظام الدین شہانی

جب شگرد نے استاد ایک کرنے والے بہت پڑھیا

جدو کے سن کے ہکا بکا ہوا ہونا

گا وہ کم ہوے گا چاہے اور جس کم والا رب بلاوے گا وہ کم ہوے گا اسلام یہ میری تبدیلی پوری کافر جس کم ہٹے گا تین دعوت دے گا اس تیری دنیا میں آخر دونوں جہان تباہی ضرور ہوگی اگر فائدہ اگر فائدہ ایک آنا گا تو دس آنے نقصان ضرور ہوگا سمجھ آ گیا اور مقام سے لے چلنا اللہ کا قرآن پر واضح کر کے گل پہ چلیے کتنا عمران رب العالمین روی من کریم فرما ہے مسلمانوں دشمن اگر نیکی بھلائی خیر

مصیبت تکلیف آن ہو جاؤ مصیبت یا برابر اس نے کافر خوش ہوا کافر

اے ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بنا لان پیرا بدلا برابر انہیں لال آ کے جھوٹے کسے سنائے لیکن سچا رب رب رب رب سوا غیروں کو بنا لا جگ لون کم کبالا تمہارے فساد میں کوتا ہی نہیں کرے کبھی کبھی نہیں مشقت مصیبت تکلیفیں جلانا انہوں نے پسند لگتا ہے

خیر کاہی نہیں کرے گا اور جدو کسی کام کی دعوت دے گا کسی گل وے گا سمجھا جی تباہی تازہ بلا مصیبت پاپ پیدا کرے گا ایک نقصان دے گا سو فائدہ ہوئے گا تھوڑا گھاٹا ہوئے گا زیادہ شیطان آ گیا سمجھو شیطان آ گیا اپنے دنیا والوں وہ وہ سنگی شیطان شیطان شیطان جنہیں دھرتی یہود یہود یہود جیڑی قوم ایک ایک ہے کی دوستی ہے کیوں

جگیاں پا کے شادی بھی نہیں کر سکتے رشتے دار ہر شاید چھوڑ کے بکرے رہ بن کے دنیا ترک کر کے ذکر گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ پتا نہ چل سکیا کہ رب نو راضی کرنے کا طریقہ کی یہود دنیا پرست ہو گئے جان بوجھ کے انہوں نے دنیا پرستی کی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنا غضب نصارہ نسارا وہ ہو گمراہ کیا نسارا نسارا دشمنی مسلمان کی نسارا سانو درمیشی پڑا کلے دنیا نے اللہ تعالی قرآن چڑھا بنتا ہے کہ مسلمان اگر دیکھو گے تو یہ ہے نسارا تو پہلے نمبر پر دشمنی دیکھو گے تو ہے یہ کیوں فرمایا نسارا سن تارے دنیا یہود سن دنیا مسلمانوں کا دین یہ بھی کر کے دنیا سبق ہے مسلمان کا دین جہا دنیا کے استعمال کو حرام نہیں آتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا چڑھنے پسند بڑا کرتا ہے تا کر کے بابے فرید ورگے جن فقیر گزرے نے نا وہ دنیا پرست اللہ کا فقیر نہیں بن سکتا فقیر جب ہی بنیا ہے وہ ظاہر ہے تارک کی دنیا ہی بنیا ہے ہوں اللہ اللہ تعالیٰ کے دنیا دنیا پسند ہے لیکن شریعت دائرے میں اور نہیں کو جنہ کوئی ہوئے گا اتنا کا زیادہ معلوم اس سلسلے کے اندر تمہیں ایک حدیث پاک سناوا حدیث باہر

نبی پاک سرکار نے جدو اس گنبد دیکھا ہے فضول گنبد گھر آیا تو سینت سنگار واسطے مکان کی زینت شکار واسطے اگو بڑھیا سونے نبی پاک دیکھے دل مبارک کے اندر ناراض ہو کے اتوں ہی واپس موڑا ہے صحابی فرما نے حضور پاک جدو مسجد شریف کے اندر اندر آئے نے پچھو وہ وہ بندہ جڑا گھر والا سی انصاری دی واپس حضور حضور حضور جناب سرکار سرکار سرکار سرکار دے دے کول آیا ہے ہے نبی پاک السلام علیکم کچہری فرما سلام کیتا ہے کیلو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سلام پہ سلام کرتا ہے حضرت نے کو رکھے انور پھیر لیا وہ آن کے سلام کرتا ہے پھیر لیا جب کملی والے رخ بار پھیریا ہے سا بھی سلام کا جناب آپ کا رخرا سا بھی پریشان ہو گیا ہے حضور پاک میرے ناراض کیوں گئے صاحبی امت کرتے ہیں یار نبی تیرے گھر والے تشریف لے گئے پاک نے تیرے ناراض ہو کے کے واپس آ نبی نبی پاک پاک سرکار سرکار کی صحابی صحابی صحابی دیا شکری نا پسند ہونے والی گل دے کیویں برداشت کرن فورن گئے نے جا جناب اس گنبد نو ہے زمین دے برابر کر چھڈیا ہے نبی پاک سرکار جھٹ تو با پھر تشریف لے گئے لائ گنبد گریا پایا ہے آپ فرماندے نے نہ بنیا ہے ہنور صحابی بیا چھیا ہے انسانی نے بیا چھیا ہے فرما مال بابا مالا مینور سکار فرمایا ہر عمارت بندے واسطے بال ضرورت والی صحابی بنایا گنبد مستفا کریم فضول کے برداشت نہیں فرمایا سلام کا جواب بھی نہیں دیا پتا لگا کہ ہر سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے ہاں، ہاں، ہاں۔ سلام کا کتاب حضور پھر پرماندین نے ہر عمارت یعنی فخر فضور وال بندے ببال ضرورت عمارت وبال نہیں کیا مطلب دنیا چی جی ببا لے تکبر علی عمارت کے بندہ اس عمارت کے پیچھے دین مان بیچے دی بہن اس کا برباد کرے پھر جا کے دس دس لاکھ روپے کا لیٹرین بڑھا لے ہاں جی وہ معلوم ہوا کہ ہر عمارت ببا ہے صرف ضرورت کی ببال نہ ہوئے حضور دا فرمانا دس پیا اور صحابی دا حکومت گرا کے حضور کرا راضی ہونا دستا ہے پیا امتیو یہ دین دنیا پسند والا نہیں یہ دین وہ ہے جڑا آخرت پسند کرتا ہے ہوں جڑے نسارا نے جنہ چیر سن وہ تارک دنیا سے راہ مسلمانوں کی انہوں او بھگت آن جان تعلق رکھتے تھے تو وہ مسلمانوں پسند بھی کرتے تھے ہاں۔ تا کر کے بابے فرید تین بزرگوں کے واقعات نے تو سفر ہو گئے فلانے راہب آپ نے ملاقات کی تھی فلانا جنگل بیٹھا تھی وہ پھر اپنے سبق دے سن تک کتاب دشمن بنے اسلام لانتی دنیا بھر یہ نام ہے یہود یہ سائنس جو قدم رکھے بنے دنیا ہوں دشمنی مسلمانوں نے

ہوں شیتان شیتان والی گل سے پڑی ہونی یا سنی ہونی کہ خیر خائی دیا کسما کھا کے باب آدم نے جنت بنایا سائنس والی چیزاں سامنے چکی پہلی تباہی کے لیے ہوئی ہے بابا آدم جنت نکلے تو میں دین چ نکل ہے

وہی دین انہیں کھویا قوم تعلیم لا دی حکومت لا دی نظام ہمیشہ کا شروع دا لا دی نظام جمہوری لا دی لا دین نظام اس وقت لا دین حکومت اس وقت جس حکومت کی نگاہ کافر

حکومت انسانی ہے اسلام کی حکومت دین کی حکومت کافر نہیں لے سکتا اور کفر بھی حکومت حکومت کفر بھی حکومت کافر بڑے تو بڑا عہدہ بھی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ ہے کہ نہیں داس بھی بھی بھی جبکہ اسلام کی حکومت حضرت سیدنا فرماتے ہیں اسلام کی حکومت کافر منشی بھی نہیں بن پاتا توجہ نہیں فرمائی کی نہیں بن سکتا

فرمانے ادھر ادھر آواز پہ ہوتی ہے ہے میرا بھرا آتا ہے آواز پہ کہڑا بیٹھا جڑا اتنے آتا پورا میرا بھرا ہے اچھا اچھا میں پھر بول گیا ہوں میں آواز میں پلے کٹڑا بیٹھا تو چاہنا کیا اچھا اچھا

جنا ویخیا انہوں کو پوچھ لو بھی نبی کی گل ٹھیک ہے کہ نہیں بادشاہ سوال لگ کے ہی جاؤ ستے سویا جنا جنہ ویسے انہوں نے پوچھ لو نبی کی سی تو آ میرے مسلمان بھائی آ میں تفصیل ارتھا میں اس نور تو مراد کی نے میرے آقا امام الانبیاء مال آگ دے کاجل والے الم شراب سننے والے بدوہا دے چہرے والے ند اللہ دے دسے نبوت والے میرے کریم آقا لے کے نہیں جو نبی پاک دے فرمان کے ثابت ہو جائے اسی مورا رب نے قرآن کے ثابت ہو جائے اسی مورا تو دیکھنے والے دے مشاہدے وچوں بھی ثابت ہو جائے کہ نبی مور تو پھر من لینا چاہیے بھائی سبحان اللہ آپ میرے مسلمان بھائی ادھر رب جا من اللہ ایک آدھا گیتا سب کہ قرآن کا ہوگئے می پہ تو لے تو مراد یہ تو مراد اللہ نبی ہے کہ نہیں میں کہا چلو پوچھ لینا نے تفسیر کی تھی سب تو پہلے تفسیر کرنے والا میرے نبی صحابی وہ نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف کیا پڑھنا حدیث نام ہے میں جھوٹا مشکار شریف پیا پڑھنا جلد تیجی پیا پڑھنا باپ فضائل سید المرسلین پیا پڑھنا حدیث نمبر چلی پیا پڑھنا سب نمبر دو سو سٹھ پیا پڑھنا حوالہ غلط ہوئے تو میں کوڑا یہ حوالہ بھی ٹھیک ہوئے کہ پھر مر جانا ہے قبر میں تر جانا ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہونا اج ویس کے لیا کا ماتا مسافر ہے اج ویس لے کوئی کوئی بے مولوی ناراض ہو گیا کہ گزارا ہو جائے گا مفتو ناراض ہوا کہ گزارا ہو جائے گا مفکر ناراض ہو گیا گزارا ہو جائے گا پر اس لے اسکول دیکھا بازی قدم یہ کمنے والا ناراض ہو گیا دیکھا گرو ہو رہا ہے مسلمان بھائی ہے سوال سے میرے آ بھائی ماں بولن دیا میں باغ نے کاجر والے وہ رب کے پیارے محبوب نے جنہوں نے اپنے امت واسطے سے اللہ تعالیٰ نے پہ رحمت بنا کے دیا ہے خدا پیا فرمانا رب دا قرآن پیا پڑھنا بارہ ستارہ پیا پڑھنا سورت کے انبیاء پیا پڑھنا ایت نمبر ایک سو سٹ پیا پڑھنا آیت نہ ہوئے ترجمہ غلط کرا کہ میں جھوٹا جھوٹے کے خدا کی لانت جی ایت بھی درست ہوئے ترجمہ بھی صحیح ہوئے کہ میں بیان کرنا ہوا کہ پھر من جانا چاہیے کہ رب نے یار کنیا شانہ دے کے دے گیا ہے

جنہیں جنا قرآن پیار ہاتھ چک کے آپ سوار دل کہ وہ نہیں میں سن دیا میرے کو سو گے تو بس میرا بھی جمنا گاؤں آپ میرے مسلمان بھائی آدھا فرمان بھائی کا رحمت آپ آپ لوگ عالمین رحمت بنا کے بھیجے آئے آئے میرے مسلمان بھائی ساحت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مدبوب کی سہمت کا ذکر فرمایا کہ جب اپنی ربوبیت دیا ذکر کرنے کا ویلا آیا تو فرمایا الحمد للہ رب العالمین کی اس صاحب جی اپنا نماز پڑھنے سب تریف اللہ واسطے بولو سب تریف کسی مفتی واسطے ذرا بولو تو صحیح کسی مفتی واسطے کسی مولوی واسطے کسی مفسر واسطے کیونکہ الحمد للہ کا مان ہے کہ سب تریف ہر قسم دیا تریف ہر ویلے دیا تریف ہر طرح دیا تریف ہر بندے کی طرفوں تریف سارے کنے واسطے نے مولوی واسطے یار بولو تو صحیح مولوی واسطے کسی مفتی واسطے کسی مفکر واسطے کسی شاعر واسطے کسی نات خان واسطے نہیں کون کیا آخر کون کیا آخر خود رب کیا فرمانے ساری تریفا میرے واسطے ذرا غور سے کر سورت فاتح رب کیا فرما خود کے سب تریفا میرے واسطے اللہ ہی نا آپ یہ قرآن ساری تریفا میرے واسطے میں جب پڑھی میں کہا ٹھیک ہے مالک تیرے واسطے تریفا نے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تیرے واسطے تو نہیں سان کوئی تکلیف نہیں سان اسی خوش ہیں سارے مالک واسطے ساریا تاریفا نے جب اگے قرآن پڑھنا پڑھنا جب میں اگے پہنچا کے دیا بارہ بائی پڑیا سورت ہلا حالات پڑے ایپ نمبر پنتالی پڑے تو دوست میں بڑا حیران ہوا کہ اسے لکھا ہو کہہ سبحان اللہ یا ندیوں السلناک شانا عزمت والا خالق جہاں آمد للہ ہے ساری ساریاں میرے واسطے میں جدو ایت پڑھی تھی وہ رب پیا محبوب